جی، جزاکم اللہ خیر منکر ہم نے کل پڑھ لیا تھا اور آج ہم نے معروف سے پڑھنا ہے ایسے ہی تو ہم شروع کر لیتے ہیں باقی انشاءاللہ امید ہے کہ جلدی شامل ہو جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم المعروف تعریف لغت میں معروف کہتے ہیں وہ اسم مفعول من عرفہ ظاہری بات ہے لفظ ماضی عرفہ سے مفعول کا سیرہ ہے اصطلاح اصطلاحا ما رواه الثقه مخالفا لما رواه الضعيف ما رواه الثقه وہ جس کو ثقہ روایت کرے مخالفا مخالفت کرتے ہوئے لما اس روایت کی رواہ ضعیف کے جس کو ضعیف راوی نے روایت کیا ہے تو ظاہری بات ہے کہ جب فقہ کی روایت ہوگی اور وہ پھر مخالفت میں ہو ضعیف کے تو وہ ویسے ہی فقہ تھا تو اگر اس نے مخالفت ضعیف کی کی بھی ہے تو صحیح ہے اسی لیے اس کو معروف کہا ہے ہم نے اور اسی لیے ہم نے منکر کو اس کے مخالف کہا تھا کہ وہ ضعیف راوی ہوتا تھا اور وہ فقہ کی مخالفت کر رہا ہوتا تھا تو وہ ہو جاتا تھا منکر اور جو معروف ہوتا تھا وہ یہ ہے کہ وہ خود ہی فقہ ہے تو اگر وہ کسی ضعیف کی مخالفت کرتا ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے فہو بحاد المانا مقابل للمنکر تو اس معنی میں یہ مقابل ہوا منکر کے او بتعبیر ادب کا اور یا پھر ایک دوسری تعبیر جو کہ تھوڑی دقیق ہے وہ یہ ہوا کہ ہوا مقابل لتعریف المنکر الذي اعتمده الحافظ ابن حجر کہ ہوا مقابل کہ یعنی اس کی اصطلاحی تعریف یوں کر دی جائے کہ معروف کہتے ہیں اس کو کہ جو منکر کی تعریف کے مقابل میں ہو بس یہ کر دیں کون سی منکر کی تعریف منکر کی وہ تعریف جس پر حافظ ابن حجر نے اعتماد کیا ہے تو جس منکر کی تعریف کے بالکل برعکس جو تعریف ہوگی وہ معروف کی بن جائے گی تو یوں بھی اس کو کہہ سکتے ہیں مثال اس کی اما مثال فول مثال ثانی الذي مر في نو المنکر منکر کے نو کے اندر جو ہم نے مثال ثانی پڑھی تھی وہی اس کی مثال ہے اور وہ کیا, وہ کیا تھی کہ من اقام الصلاة وآت الزكاة وحج البيت وصام وقر الضيف دخل الجنة لكن من طريق الثقات الذين رووه موقوفا عن ابن عباس لیکن یہ حدیث جو ہے یہ اس طریقے پر جس کو سفاط نے روایت کیا ہے رابیوں نے جس طریقے سے روایت کی ہے موقوف کرتے ہوئے اس حدیث کو ابن عباس پر ابن عباس سے جا کے وہ رک گئے ہیں انہو من کلام ابن عباس گویا کہ یہ ابن عباس کا کلام ہے ولیس من کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقص روایت حبیب حبیب مرفوعا اور یہ عکس ہے یہ حدیث یا یہ روایت جب عکس ہو جائے گی حبیب کی اس روایت کے کہ جس کو انہوں نے مرفوع روایت کیا ہے حضور علیہ السلام سے براہ راست جنہوں نے اس کو روایت کر دیا ہے لئے ابن ابی حاتم قال اس لیے کہ ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ بعد انصاف حدیث حبیب حبیب حبیب المرفوعی ہوا منکرون لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف وهو عكس رواية حبیب یہ عکس ہے اس روایت کا جو کہ حبیب کی تھی جس کو مرفوع انہوں نے مرفوع ذکر کیا تھا اس لیے کہ ابو حاتم کیا کہہ رہے ہیں بعد انصار کا حدیث حبیب حبیب کی حبیب کی وہ حدیث جو کہ مرفوع ہے اس کو بیان کرنے کے بعد وہ ابن ابی حاتم یہ کہتے ہیں ہوا منکر کہ یہ حبیب کی جو مسو حدیث ہے یہ منکر ہے کیوں لے غیرہ اس لیے کہ حبیب کے علاوہ جو دیگر صفات ہیں من الصفات رواہ وہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں عن ابی اسحاق ابو اسحاق کے طریقے سے موقوفاً موقوف بیان کرتے ہیں یہ ابن عباس سے آ کر وہ رک جاتے ہیں اور اس روایت کے اندر ابو اسحاق بھی آتے ہیں بہول المعروف اور یہی جو روایت ہے یہ جو صنعت کا طریقہ ہے یہ معروف ہے تو اس لیے جس کو سفارت نے روایت کیا ہو جس روایت کو جس سند کے ساتھ وہ معروف ہوگی اور کسی ضعیف نے اگر اس کو کیا تو وہ منکر ہو جائے گی جائے گی لیکن یہ خیال رہے کہ یہ معروف جو قسم آ رہی ہے یہ اس لیے بیان کر دیا کہ منکر کے مقابلے میں انہوں نے تعریف بیان کرتے ہوئے معروف کو بھی ذکر کر دیا ورنہ یہ معروف ان احادیث میں نہیں ہے کہ جس کے اندر راویوں کے اندر جو ہے وہ کوئی کوئی کوئی کمی پائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ہم نے ان ان کو چھ سات قسموں کو ہم بیان کر رہے ہیں منکر کے اندر تو تان پھر راوی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے کہ اس کے اندر یا غلط ہے یا کثرت غفلت ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں لیکن معروف کے اندر کوئی تان پھر راوی نہیں ہے محض اس کو اس لیے بیان کیا کہ منکر کے مقابلے میں چلے معروف بھی بیان ہو جائے لیکن تان فی راوی اس میں خطا نہیں ہے معروف بالکل قابل قبول حدیث ہے جی نمبر پانچ اشارت والمحفوظ تعریف الشاذ لغت لغتا اسم فاعل من شذ بمعنى انفرد شذ کے کیا معنی ہوئے اکیلا ہونا فالشاذ معنی ہو فالشاذ کے معنی ہوئے المنفرد عانل جمہور وہ شخص جو اکیلا رہ جائے جمہور سے اصطلاحی معنی کیا ہوئے مارواہ المقبول مخالفن لمن ہوا اولا منہ وہ جس کو روایت کریں مقبول وہ لوگ وہ راوی جو کہ مقبول ہیں وہ جس کلام کو روایت کریں مخالفت کرتے ہوئے لمن اس شخص کی یا ان لوگوں کی ہوا اولا منہ جو اس سے بھی اولا ہیں <coughs> بس یہ خیال رہے کہ شاز میں جو روایت بیان ہو رہی ہے وہ مقبول کی ہو رہی ہے مقبول راوی بیان کر رہا ہے اس کی اس کی روایت مقبول ہے لیکن وہ مخالفت کر رہا ہے اس کی جو اس سے بھی بڑھ کر اچھا ہے جو اس سے بھی زیادہ فقہ ہے لیکن بذات خود وہ خود بھی فقہ ہوگا لیکن اوسط کی مخالفت کر رہا ہے یوں کہنے لیکن فقہ کی بجائے مقبول کا لفظ زیادہ مناسب ہے شرح تعریف المقبول اب مقبول کسے کہتے ہیں هو العدل عدل الذي تم تم ضبطه یہ وہ عادل ہے لفظ یہاں مصدر بیان کی ہے العادل لیکن مراد اس سے العادل ہے بس اوقات مصدر بیان کر کے تو مراد اسم فاعل ہوتا ہے کہ هو العدل الذي تم ضبطه یہ وہ عادل ہے کہ جس کا ضبط تمام ہے ابل عادل یا یہ پھر وہ عادل شخص ہے مقبول کسے رہے ہیں ہم کہ وہ عادل شخص ہے اللہ بھی خفا ضبط ہو جس کے ضبط کے اندر کچھ کمی بیشی ہے تو چاہے اس کی عادل میں اس اس کے کے ضبط ضبط میں میں میں نا نا عادل ہلکی پھلکی کمی بیشی ہو جائے یا اس کے ضبط جو ہے وہ مکمل کام ہو لیکن عادل ہونا چاہیے بس شرط ہماری عادل ہونے کی ہے عادل اچھا ہو عدالت اس کے اندر پائی جاتی ہو باقی ضبط کے اندر اگر تمامیت ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر ہلکی سی حصت ہے کمی بیشی ہے تو بھی چل جائے گا مقبول کے اصطلاح میں وہ آ جائے گا اچھا ولزی ہوا اولا منہ اس کا کیا معنی ہے ہم نے تعریف میں پڑھے تھے یہ جملہ پڑھا ولزی ہوا اولا منہ کہتے ہیں ہو جا مینہ یہ وہ راوی ہے جو اس سے بھی بڑھ کر ہو کس چیز میں مزید کے اندر اضافے میں تو مقبول سے اگر اور بھی بڑھ کر ضبط ہو جائے گا اس کا عادل تو وہ مقبول تھا ہی تھا لیکن دوسرا شخص جو ہے وہ ضبط میں اس سے اور زیادہ بڑھ گیا جس کی وہ مخالفت کر رہا ہے جس کی مخالفت کر رہا ہے تو اسے ہم کہہ دیں گے اللہ اولا میں کس چیز میں اولا ہوگا عادل عدالت میں نہیں بلکہ مزید ضبط میں یا پھر اوکثرت عادت یا کثرت عادت کے اندر او من وجوہ ترجیحات یا پھر وجوہ ترجیحات میں سے کوئی اور وجہ بن جائے گی تو وہ اس کے لیے اولا بن جائے گی تو مقبول اگر اپنے سے اولا کی مخالفت کرتا ہے اب وہ اولا کس اعتبار سے اولا ہے ممکن ہے کہ وہ ضبط کے اندر اس سے زیادہ اولا ہو کثرت تعداد کے اندر اولا ہو یعنی اس کی جو روایت آ رہی ہے اسی جیسی روایت اور بھی بیسی اور نے روایت کی ہوں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت ساری زیادہ روایات آ رہی ہیں تو یہ بھی ایک وجہ سبزی بنتی ہے ایک ہی طریقے پر دیگر روایات بھی ہوں حاضہ وقت صلاف العلما اسی تعریفی علی اقوال متعدد لاکن حضرت تعریف اختار لاکن حضرت تعریف الحافظ ابن حجر یہ وہ تعریف ہے علماء نے اس کی تعریف میں اختلاف کی ہیں بہت سارے اقوال متعددہ بھی ہیں لیکن کیا کہتے ہیں کہ وہ تعریف جس کو حافظ ابن حجر نے پسند کیا ہے وہ یہی ہے وقالا اور کہتے ہیں کہ انہ معتمد فی تعریف الشاج بحق اصطلاح کہ یہ جو تعریف معتمد کی ہے یہ, یہ, یہ جو تعریف ہم نے اس کی بیان کی ہے شاذ کی یہ المعتمد یہ اس پر اعتماد کیا گیا ہے فی تعریف الشاج شاذ کی تعریف کے بیان کرنے کے اندر اس گفتگو کو پر اعتماد کیا گیا ہے بحق اصطلاح اصطلاح کے اعتبار سے عین یکاؤ شدوز کہاں کہاں یہ شدوز واقع ہوں گے یکاؤ شدوز و فسنا بھی سما یقا فل متنی ایزن دونوں میں ہو سکتے ہیں سند میں بھی اور متن میں بھی اچھا مثال شزودی فی سند وہ کیا ہے ما روا ترمیزی و نسائی و ابن ماجہ من طریقی ابن عیینہ ابن عیینہ کے طریق سے آگے وہ طریق کیا ہے عن عمر ابن دینار عن عوسجت عن ابن عباس حدیث کیا ہے ان رجلا توفی علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی فوت ہوا حضور کے زمانے میں ولم یدا وارثن اللہ مولن نہیں اس نے چھوڑا کسی وارث کو مگر ایک غلام کو ہوا وہ آتا جس کو اس نے آزاد کر دیا تھا اچھا اپنے آزاد کردہ ایک غلام کو اس نے اپنے وراثت میں چھوڑا باقی اس کا کچھ کوئی آگا پیچھا نہیں تھا اچھا آگے کہتے ہیں کہ وطاب ابن نہ ابن جرائن وغیرہ تابعہ کا فائل ابن جرائح اور غیر بنائیں گے اس حدیث کی کی اتباع کی ہے یعنی اسی حدیث کو اس کو لے کر آئے ہیں کون ابن جرائج بھی اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر محدثین ابن عیائنہ ہی سے ہم نے کہا تھا نا من طریق سے ابن عیائنہ تو ابن عیائنہ کا جو طریق ہے ابن ابن عمر اسی روایت کے طریقے پر کرتے ہوئے کہ سے ابن عباس تک پوری روایت کو ملاتے ہوئے جو روایت آئی ہے اسی طرح سے ابن جرائز نے بھی اور اس کے علاوہ نے بھی بیان کیا ہے اچھا اب رہا ہے وقال افہم آگے دیکھیے وقال حماد لیکن اس اس صنعت کے ساتھ جو روایت ہوئی ہے اس کی مخالفت کی ہے حماد بن زید نے فرواہ بس روایت کیا ہے اسی حدیث کو انہوں نے کس نے حماد بن زید نے کس طریقے سے عمر عمر بس پہ آ کر رک جاتے ہیں ولم ابن عباس لیکن آگے ابن عباس تک اس صنعت کو نہیں ملاتے تو حماد بن زید رک جاتے ہیں آؤ سجا پر اور باقی جتنے بھی ہیں ابن جریج اور اس کے علاوہ دیگر تمام جو ابن جریف اور اس کے علاوہ دیگر تمام حدیثین وہ اسی سند کو ابن عباس تک لے کر آتے ہیں قال ابو حاتم اسی لیے ابو حاتم نے کہا ہے کہ المحفوظ حدیث ابن عیینہ جو محفوظ ہے جو صحیح ہے وہ تو حدیث ابن عیینہ ہے فحماد زید من اہل العدالت باوجود یہ کہ حماد ابن زید یہ بھی اہل عدالت میں سے ہیں اور اہل ضبط میں سے ہیں ومع لیکن اس کے باوجود قد رجح ابو حاتم باوجود اس بات کے ابو حاتم نے راجح قرار دیا ہے روایت من ان لوگوں کی روایت کے کو ہم اکثر منہ جو زیادہ تعداد میں ہیں جو زیادہ تعداد میں ہیں روایت کرنے میں منہ ان سے یعنی حماد بن زید سے تو جن کی تعداد روایت کرنے والوں کی زیادہ ہے اس کو انہوں نے محفوظ قرار دے دیا اور دوسری کو شاز قرار دے دیا حالانکہ شاز والی روایت وہ بھی ایسی روایت ہے جس کے اندر حماد بن زید جو ہیں وہ اہل عدالت بھی ہیں اور اہل ضبط بھی ہیں لیکن اس کے مقابلے میں جو تھے وہ بھی اہل عدالت ہیں وہ بھی اہل ضبط لیکن تعداد ان کی زیادہ ہو گئی چنانچہ وہ محفوظ ہو گئے اور یہ شاز ہو گئے جی چلے آگے سمجھ میں آگے بات جی مثال الشذوذی فی متن متن کے اندر شاز کیا ہوگا مثال اس کی کیا باہو ابو جاود وقت ابو داود ابو ترمیزی من حدیث عبد الواحد بن زیاد عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنه مرفوعا اذا صلى احدكم الفجر فليزجع عن يمينه اچھا متن میں شاز روایت وہ اس کی مثال کیا ہے یہ تو ہم نے سند میں پڑھی متن میں جس کو ابو داؤد اور امام ترمزی نے روایت کیا ہے جس کو من حدیثی جو کہ حدیث ہے عبد الواحد بن زیاد عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی حریرہ کی جو حضرت ابو حریرہ مرفوعاً بیان کرتے ہیں کیا اذا صلى احدكم الفجر جب تم میں سے کوئی ایک شخص نماز فجر ادا کر لے فلیستجع عن یمینه پس وہ اپنی دائیں سمت میں لیٹ جائے پہلو کے بل لیٹ جائے اچھا قول بھیقی امام بھیقی کہتے ہیں کہ خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا کہ عبد الواحد نے جنہوں نے ہم نے ابھی پڑھا نا حدیث عبد الواحد العامش تو یہ جو عبد الواحد بن زیاد ہیں انہوں نے مخالفت کی ہے عدد کثیر کی اس حدیث کے اندر کیسے مخالفت کی ہے کہ کہتے ہیں کہ ان الناس انما رووہو لوگوں نے تو اسی حدیث کو روایت کیا ہے من فعل نبی سے کہ حضور علیہ السلاط والسلام کے فعل سے روایت کیا ہے لامن قولی نہ کہ حضور کے قول کے ساتھ عبد الواحد بن زیاد کہتے تھے کہ ابو خدیرہ نے کہا کہ جس یعنی حضور سے مرفوع نقل کیا کہ حضور نے یہ فرمایا کہ جب تم نماز فجر ادا کر لو تو اس طرح کر لو باقی جتنے بھی راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے روایت اس کو اس طرح سے کیا کہ سارے صحابہ نے کہا کہ ہم نے دیکھا جب حضور نماز فجر پڑھ لیتے تو یوں کرتے تو فرق آ گیا ایک ہے حضور کا کہنا ایک ہے حضور کا فیل تو کہتے ہیں کہ ونفرد عبد الواحدی من بین من بین صفات اصحاب الاعمشی بهذا اللفظ کہ انفرادہ عبد الواحد جو ہیں وہ منفرد ہیں اکیلے ہیں من بین کے کے درمیان کون سے جو کہ اصحاب آمش ہیں یعنی آمش سے پھر عبد الواحد نے بیان کیا اور آمش سے ہی باقی دیگر اور بہت سارے اور راویوں نے بیان کیا تو عبد الواحد نے جب آمش سے بیان کیا اس روایت کو تو مرفوان حضور سے حضرت ابو کے توسط سے نقل کر دیا اور عبد الواحد کے علاوہ اور جو دیگر راوی تھے انہوں نے جب آمش سے بیان کیا وہ بھی راوی تھے تو انہوں نے اس کو ذکر کیا حضور علیہ السلام سے تو اس لفظ کے ذریعے سے لہٰذا لفظ اس لفظ کے ذریعے سے عبد الواحد جو ہے وہ اکیلے رہ گئے منفرد ہو گئے باقی اصحاب آمش میں سے جو کہ سفاط تھے جی اس کے مقابلے میں محفوظ <clears throat> جیسے منکر کے مقابلے میں معروف آ گئی تھی ایسے ہی شاذ کے مقابلے میں محفوظ آ گئی لیکن یہ بھی محفوظ جو ہے یہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس کے اندر راوی کے اوپر کوئی تان ہو شاذ شاذ کے میں تو راوی کے اوپر ایک تان ہو سکتا تھا لیکن اگر سے وہ تان بہت بڑا نہیں ہے لیکن بہر پھر بھی حدیث مردود کے اندر آنے کے لیے کافی ہے تو کہتے ہیں کہ حاضر کہ شاذ کے مقابل جو ہے وہ کیا ہوتی ہے محفوظ ہوتی ہے بہو رواہ اوسکو وہ روایت جس کو اوسط بیان کرے کی روایت کی مخالفت کرتے ہوئے اس کے مخالف سمت میں مثال ہو اور اس کی مثال وہی یہی دو مثالیں ہیں المذکوران جو کہ گزر چکی ہیں کہ نو بھی شاذ کی نو کے اندر لیکن من طریق الاوسط لیکن اس کو اوسط طریقے سے یعنی کو زیادہ تعداد میں بیان کیا گیا وہ محفوظ ہو جائیں گی اور جو دوسری مثال ہے وہ شازی ہو جائے گی تو حکم من بالمحفوظ ان الشاذ حدیث مردود حدیث جو ہے وہ تو مردود ہو گئی عوام المحفوظ حدیث مقبول یہ مقبول ہے جی آگے چلتے ہیں المعلل اذا كان سبب الطعن في الراوي هو الوهم اگر تو تان کا سبب راوی کے اندر راوی میں تان کا سبب کیا ہو ہو فحدیث یسمى المعلل پس وہ حدیث نام رکھا جائے گا اس کا معلل وهو السبب وهو السبب السادس اور یہ چھٹا سبب ہے اچھا وہم کیا ہوتا ہے یہ آگے آتا جائے گا کمی ایک عیب ہے یہ بھی ابھی وضاحت ہو جائے گی اس کی تعریف کیا ہے لغتاً اسم مفعول من علہ فی کذا علہ سے یہ جو ہے وہ اس میں مفعول کا سیزہ ہے فہو معلن ہم کہتے ہیں نا تو یہ معلن اصل میں بنتا ہے وہو القیاس المشہور فی اللغت اور یہی وہ قیاس صرفی ہے جو کہ لغت میں بھی مشہور ہے یعنی اصل میں معلن بننا چاہیے معلل نہیں ہونا چاہیے یہ بتانا چاہ رہے ہیں لیکن ومج المحدثین لیکن محدثین میں سے من وہ لوگ ہیں عبر عنہ جو تعبیر کرتے ہیں اس لفظ کو بالمعلل تو صرفی قیاس کے برعکس اس کو جو ہے وہ معل کہنے کے بجائے معلل کہہ دیتے ہیں وہ ضعیف مرزول عند اہل العربیت واللغت اور یہ ضعیف بھی ہے اور کمزور ہے اہل عرب اور اہل لغت کے درمیان اچھا اصطلاحی تعریف هو الحدیث الذي اطلع فيه على علت ایسی حدیث کے مطلع ہو گیا ہو ہو جایا جائے جس کے اندر کس بات پر اعلیٰ کسی علت کے اوپر اطلاع پا لی جائے معلوم ہو جائے کوئی علت ایسی علت فی صحتی ہی جو عیب لگا دے علت کو آپ نہ کہنے ایسی کوئی کمزوری کوئی کمزوری ایسی کمزوری پر اطلاع پا لی جائے جو کمزوری سخت ہی عیب لگا دے اس حدیث کی یا اس روایت کی صحت کے اندر ماں ان السلامت منها باوجود یہ کہ ظاہر جو ہے وہ اس حدیث کے بارے میں سلامتی ہو یعنی ظاہر وہ حدیث دکھنے میں ٹھیک لگے لیکن اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا عیب ہو جو اس کی صحت ایسا کوئی ایسی کمزوری ہو جو اس کی صحت پر عیب لگا رہی ہو لیکن دکھنے میں بنا لگے جی تاریخ سمجھ میں آگئی <coughs> جی تعریف العلہ یہ سبب غامض خفی یہ ایسا سبب ہے جو کہ پوشیدہ اور چھپا ہوا ہے بھی پوشیدہ اور خفی بھی چھپا ہوا آپس میں ایک جیسے الفاظ ہیں لیکن یہ پوشیدہ جو ہے یہ قادح ہے قدح لگانے والا ہے عائق لگانے والا ہے صحت الحدیثی حدیث حدیثی صحت کے اندر تو اس لیے یہ ایسا سبب نہیں ہوگا جو بالکل سب کو سامنے نظر آ جائے گا یہ بڑی سب و دو کے بعد نظر آئے گا فیو خز من تعریف العلت کی حاضا معلوم ہو گیا کہ علت کی تعریف سے یہ بات کہ ان العلت عند علماء الحدیث کی کہ علت جو علماء حدیث کے نزدیک کیا ہوتی ہے لابد ضروری ہوتا ہے ان يتحقق فيها شرطان کہ پائی جائیں اس کے دو شرطیں وہما اور وہ دو یہ ہیں الغمود والخفا خشکی اور خفا اور دوسری فی صحت الحدیث کہ حدیث کی صحت کے اندر جو ہے وہ کوئی عائد بھی پایا جائے لیکن وہ عائد خاموش ہو چھپا ہوا ہو پوشیدہ ہو معلوم نہ ہوتا واحد بس اگر کوئی ایک بھی خلل پایا گیا ان دونوں میں سے ان سکون ظاہر بنی طور کہ وہ علت جو ہے وہ مخفی نہ ہوئی بلکہ وہ ظاہر ہوئی وہ تو سب کے سامنے وہ, کھل گیا یا پتہ چل جاتی ہو او غیر یا وہ عیب تو چھپا ہوا ہو لیکن یا وہ کمی یا کمزوری چھپی تو ہوئی ہو لیکن غیر قاضح ہو کوئی کوئی, کوئی عیب نہ لگاتی ہو خلا تسمہ عند اذن تو پھر اس وقت اس کو نہیں نام دیا جائے گا علت علت کا اصطلاح اصطلاح میں عند اذن جو ہے ایسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں حین اذن اصل میں حین اذن کیا ہوتا تھا حین از کانا کذا اگر یہ بات یوں ہے تو, تو اس کو مخفف کر کے کہہ دیتے حین اذن تو ایسے ہی اذن بھی اسی طرح ہے کو کہہ دیتے ہیں تو اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی پائی گئی اور دوسری نہ پائی گئی تو پھر جو ہے وہ اس اس کو کو ہم ہم معلل نہیں کہیں گے کیونکہ معلل ہونے کے لیے دو شرطیں پائی جانا ضروری ہیں ایک تو یہ کہ غموز اور خفا ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ باقاعدہ عائد ایسا ہو جو صحت حدیث میں نقصان دہ ہو غیر معنی الاصطلاحی بسا اوقات اس اصطلاحی معنی کے علاوہ بھی علت کا اطلاق کر دیا جاتا ہے انما ذکرته من تعریف العلت فی الفطرة السابقة هو المراد بالعلت فی اصطلاح المحدثین جو میں نے ذکر کی ہے انما ذکرته من تعریف العلت فی الفطرة السابقة جو ماقبل والا جو میرا جملہ تھا اس کے اندر جو میں نے علت کی تعریف کی تھی هو المراد بالعلت وہی اصل مراد اللہ سے ہے فی اصطلاح المحدثین لیکن قد یتلکون العلت بسا اوقات علت کا اطلاع کر دیا جاتا ہے احیانا بسا اوقات ایتان کسی بھی عیب کے اوپر موجہ جو کہ متوجہ ہو رہا ہو حدیث کی طرف حدیث پر کوئی بھی عیب لگ جائے اگرچہ وہ کوئی بہت بڑا عیب نہ ہو جو صحت حدیث کے لیے نقصان دہ ہوتا ہو لیکن کسی بھی قسم کے عیب کی وجہ سے بھی اس حدیث کو مولل کہہ دیتے ہیں وہ علم یقن حضرت اگر اگرچہ یہ دان جو ہے وہ چاہے وہ اگر سے وہ نہ ہو یہ دان خفی او قادح یا قادح یعنی عیب لگانے والا یہاں پر جلی ہونا چاہیے سبائی لگ نکن حضرت آن جلی ہیں اگرچہ یہ تان جلی نہ بھی ہو یا خفی ہو بہرحال ایسا کوئی بھی تان ہو کہ یا پھر اس کو کہتے ہیں وہ این یکن حضرت آن خفی ہیں تو زیادہ بات درست ہوتی تو ہو یا نہ ہو خفی ہو یا نہ ہو لیکن اگر کوئی کوئی بھی عیب پایا جائے تو بسا اوقات اس پر علت کا اطلاع کر دیا جاتا ہے اولی تو پہلی نو کی مثال جو ہے وہ کیا ہے تالیل و راوی او او او غفلتی کا تعلیم کا پایا جانا کس طریقے سے راوی کے جھوٹا ہونا یا غافل ہونا یا سوئے کی کمی کمی نہیں بلکہ حفظ کا خراب ہونا او نہ یا اس سے ملتی جلتی کوئی بھی آ, کوئی بھی آیت پایا جائے گا تو اس کو ہم مولل کہیں گے اس حدیث کو حتیٰ لقد سمت ترمیزی علطن یہاں تک کہ امام ترمیزی نے تو منسوخ حدیث کو بھی علت کہہ دیا ہے کہ اب وہ حدیث منسوخ ہوئی ہے تو یہ بھی ایک علت ہے حدیث کے اندر کہ اب یہ حدیث قابل قبول نہیں کیونکہ منسوخ ہو گئی ومن النوع الثاني التعليل بمخالفه لا تقدح في صحه الحديث کہ اگر کوئی چھوٹی سی کمزوری پائی گئی ہے بھی مخالفت مخالفت مخالفت کا پایا جانا کے پائے جانے کی وجہ سے اگر کوئی نام اس اس, اس کے اندر تعلیم کو پیدا کرنے کی یا اس کا نام رکھنے کی کوئی بات کرتا ہے تو لا تقدہ یہ چیز نہیں عیب پیدا کرتی فی صحت الحدیث حدیث کی صحت کے اندر جیسے ارسالی ما وصلہ الثقت وہ حدیث جس کو ثقہ نے موصولا بیان کیا ہے اس کو کوئی اور راوی مرسلن بیان کر دے تو ارسال میں تو حدیث کہیں بھی آ کر جو ہے وہ صحابہ پر رک گئی کسی اس سے قبل کسی راوی پر رک گئی آ کر لیکن موصول میں تو جو ہے وہ آگے تک گئی تو اگر کوئی فقہ کی مخالفت کرتے ہوئے ارسال کر دے تو یہ کوئی وہ نہیں ہوتی ایسا ایسا عیب نہیں ہے جو صحت حدیث کے اندر نقصان دہ ہو لیکن رسا اوقات اس پر بھی علت کا اطلاع کر دیا جاتا ہے حدیث مولل کا لیکن یہ اصطلاحی معنی میں نہیں ہوگا بنا اندازی کا اور اس بن اس پر بنا کرتے ہوئے طالبہ ہوں کہ بعض یوں کہتے ہیں کہ من حدیث صحیح ہوا ما صحیح مولل کے حدیث صحیح کے اندر بعض وہ ہیں جو کہ صحیح معلل ہیں اب صحیح حدیث کے اندر اگر عائب آ جائے گا پھر وہ حدیث بچے گی کیسے لیکن وہ اصطلاحی معنی میں نہیں استعمال کرتے اس کو ویسے اس کو بیان کر دیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح لیکن معلل ہے کہ اس کو اس کے اندر ایک راوی نے اختلاف کیا ہے فقہ راویوں سے اچھا جی وجلالتہ جلالتہ دقتہ ومن يتمكن منه اس کی اہمیت اس کی جلالت اور اس کی دقت سے مراد بھی یعنی اس کی اہمیت ہی کہہ لیں وہ نہیں تمکن مومن ہو اور وہ کون ہیں جو اس پر متمکن ہوتے ہیں یعنی کون ہیں جو ان کو جو مطلع ہو جاتے ہیں اس طرح کی چیزوں پر معرفت علل الحدیث من اجل علوم الحدیث حدیث کی علل کی معرفت جو ہے یہ علوم حدیث میں سے بہت بڑے بڑے علوم میں سے ایک علم ہے وہ ادب سیاح اور اس کا بہت اور بڑا گہرا گہرے حدیث کے گہرے علوم میں سے ایک علم ہے <clears throat> لأنه يحتاج إلى كشف العلل الغامزة الخفية کیونکہ التي لا تظهر إلا للجهابذة في العلوم الحديث کیونکہ یہ محتاج ہوتی ہے کیونکہ وہ شخص محتاج ہوتا ہے الى كشف العلل کہ اس کو وہ ساری کمیاں جو ہیں وہ واضح ہو جائیں وہ کمیاں الغامزہ جو چکی ہوئی تھیں الخفیہ دوبارہ جو بہت ہی پوشیدہ تھیں اللہ کی لاتا ضرور کہ وہ پھر دوبارہ اس کی صفت آ رہی ہے علل کی کہ وہ صرف وہ علل کے لاتا ضرور نہیں ظاہر ہو سکتی تھی اللہ لنجہاب ذاتی مگر ان لوگوں سے جو کہ بہت زیادہ ماہر ہیں فی العلوم الحدیث فإنما يتمكن منه فيقوي على معرفته أهل الحفظ والخبرة والفهم التاخذ اور سوائے اس کے نہیں کہ قادر ہیں اس کے اوپر اعلی ہی اور اس کی معرفت پر قوی ہیں یا تقویت حاصل کرنے والے کون لوگ ہیں اہل الحفظی جو بہت جن کی جن کا حافظہ بہت اچھا ہے وخبر آتی اور جو جن کو احادیث سے شغف ہے جن کو معلوم معلوم ہے جن جو جو ان سے واقفیت رکھتے ہیں الطاقب اور بہت ہی عمدہ فہم رکھتے ہیں یہ لوگ جو ہیں وہ اس پر قدرت پا جاتے ہیں لہٰذا لم یا غمارہ لہذا نہیں اس کے گہرے پانی میں غوطہ لگا سکتا یا لم لمب یا خزو گہرا غوطہ لگانا غمار گہرے پانیوں کہتے ہیں تو اس کے گہرے پانی میں نہیں غوطہ لگا سکتا القلیل مگر بہت کم آئمہ میں سے آئمہ میں سے بھی بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو اس حدیث پر مطلع ہو پاتے ہیں جیسے کہ ابن مدینی اور احمد اور بخاری امام احمد اور امام بخاری اور ابو حاتم اور دار جی آگے چلتے ہیں یہ اسناد تعلیل کون سی اسناد ہیں کہ جس کے اندر تعلیل چلتی ہے جو تعلیل جس صنعت کے اندر اپنا طریقہ بنا لیتی ہے یا اس میں پائی جاتی ہے وہ کون سی اسناد ہوتی ہیں کیسی اس کا صورت کیسی ہوگی یہ تعلیل اسناد الاسناد الجامعی ہاں، شروعاتی ظاہرا یہ عبارت دیکھیے گا یہ تطرق تعلیل الى الاسناد